السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج I welcome to to lecture four of the operating systems course let's go and look at the agenda of today and then we'll go on with our lecture we are going to review the previous lecture the third lecture of the course then we are going to continue to look at the operating system structures اس کے بعد ہم کچھ ڈسکشن کریں گے آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے جو ایشوز ہیں ان کی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یونکس اور لینکس آپریٹنگ سسٹم کا ڈائریکٹری اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو یونکس اور لینکس میں اپنی پروگرامنگ ایکسرسائز کرنی ہوں گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کو یہاں کرا دوں گی you can't spend too much time on covering Unix here certainly the Unix user interface but certainly I would like you to get going on this so that you can do the programming exercise with fair amount of ease پھر ہم دیکھیں گے تھوڑی سی امپورٹنٹ کمانڈس جو ہیں to browse the Unix Linux directory structure پھر ایک ان پرٹیکولر اور کمانڈ ہم دیکھیں گے کہ how you can compile your programs on the Unix system certainly I am talking about the C programs only and then we are going to recap the lecture اچھا تھوڑا سا ریویو کر لیں پچھلے لیکچر کو in the last lecture we spend time on covering the operating system components جس میں ہم نے بات کی کہ آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور پھر اس اس میں ہم نے کہا کہ اس میں ہوتا ہے component for handling processes anything to do with processes to create processes to terminate processes for inter process communication for scheduling processes تو ان ساری چیزوں کے لیے آپریٹنگ سسٹم میں ایک کوڈ ہوتا uh, uh, uh, ہے set of functions and files perhaps دوسرا کمپوننٹ ہے میمری مینجمنٹ کا کہ میمری کو کس طرح مینج کیا جائے کب پروسیسز کو اسپیس ایلوکیٹ کی جائے میمری میں کب ڈی ایلوکیٹ کی جائے کتنی ایلوکیٹ کی جائے پھر ورچوئل میمری کا اس میں پارٹ ہوتا ہے کہ اگر پیجنگ امپلیمنٹ کرنی ہے یا سیگمنٹیشن یا کوئی اور ورچوئل میموری کی ٹیکنیک جو امپلیمنٹ کرنی ہے اس کا کوڈ ہوتا ہے پھر فائل مینپولیشن کے لیے کوڈ ہوتا ہے فائل سسٹم امپلیمنٹیشن کے لیے کہ کس طرح فائلز اور ڈائریکٹریز کریٹ کی جائیں کتنی اسپیس چاہیے ڈسک کے اوپر فائلز کو یوزر کا ویو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے فائل ریڈ کی ریکویسٹ اگر آتی ہے پروسیس کی طرف سے تو وہ کیسے ہینڈل کی جائے گی فائل رائٹ کی آتی ہے ڈائریکٹری کریشن کی آتی ہے ڈائریکٹری ریموول کی آتی ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ وہ پھر ایک کمپونیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک میجر کمپونیٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئی او بفر مینجمنٹ اور بفر کیش مینجمنٹ جس میں میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یوزر پروسیس کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہے to read from a file on the disk تو فائل کا ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ کیا جاتا ہے ڈسک سے ان ٹرمز آف چنکس یا جس کو ہم کلسٹرز یا سیکٹرز کی بات کرتے ہیں so we read a whole bunch of data instead کے جی اگر یوزر پروسیس کی طرف سے دس بائٹس کی ریکویسٹ آئی ہے تو دس بائٹس ہی ریڈ کی جائیں ویسے نہیں ہوتا so second storage devices in particular disk کی بات ہو رہی ہے اس میں چنکس ریڈ کیے جاتے ہیں سیکٹرز یا ملٹیپل آف سیکٹرز تو جو ڈسک کنٹرولر ہے وہ ریڈ کرے گا ون اور مور سیکٹرز پھر سی پی یو کو انٹرپٹ کرے گا کہ میرا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ریڈنگ کا ڈیٹا پڑا ہے میرے بفر کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم کوڈ رن کرے گا to read data from the controller buffer into the kernel area اور وہاں سے اور اس کرنل ایریا کو ہم کہتے ہیں بفر کیش اور اس میں سے جتنا ڈیٹا یوزر نے ریکویسٹ کیا تھا ریڈ کے لیے فائل میں سے وہ یوزر پروسیس کو دے دیا جائے گا اور باقی یہی رکھا جاتا ہے ان دا ہوپ دیٹ اندر user request would come data which would be available in the main memory in the kernel area and we want have to do اندر ڈسکریڈ اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ایک ڈرائیورس کی لیئر ہوتی ہے پھر ایک user interface A P I application programmers interface دیا جاتا ہے in terms of the system call interface کہ ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں اس سے پہلے بھی کہ in time sharing system we can not allow a user process to have direct access to the I O devices اور direct access to memory any area in the memory but at the same time user processes نے کچھ کام کرنا ہے related to the I O devices for example یہ فائل کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ایک فائل کو اوپن کرنا ہے اس میں سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس میں رائٹ کرنا ہے فائل کریٹ کرنی ہے سو سو آن اینڈ فور تو یہ کام پھر کیسے ہوگا تو اس میں میں نے بات کی کہ یہ ہوتا ہے تھرو دا کرنل کرنل میں سارا کوڈ ہوتا ہے to handle these these devices I devices اور to to create and and deallocate so on تو یوزر پروسیس کس طرح اس سروس کو انووک کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں through a service through a system call اچھا پھر ہم نے کہا تھا کہ سسٹم کال کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن ہم نے کیا تھا کہ system call is an entry point into the kernel code اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنل میں کئی کوڈ پیسز آف کوڈس ہیں to handle various events to take care of various I devices and so on various operation I devices تو اگر ایک یوزر پروسیس کو ایک پرٹیکولر آپریشن کرنا ہے کسی ڈیوائس پہ یا فار ایگزامپل فائل ریڈ کرنی ہے تو کنٹرول ایک پرٹیکولر ایریا میں جائے گا کرنل کوڈ میں اور وہ پیس آف کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا so for example to read a file kernel کا یہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا to write to a file kernel کا یہ والا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا to create a directory folder یہ والا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا and so on phone so جب یہ ریکویسٹ آتی ہیں تو these particular pieces of code execute so we get into the kernel in these areas so therefore we call these entry points in the kernel تو پھر ہم نے دیکھا ان ڈیٹیل کے سسٹم کال ایکسیکیوٹ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے بات کی کہ یوزر پروسیس جو ہے وہ فنکشن لائبریری کال کرتا ہے لائبریری کال پھر سسٹم کال کرتی ہے trap instruction is executed to pass the the system call parameters and the call number system call کا نمبر کیا ہے جو کرنل میں مینٹین کیا جاتا ہے تو کوڈ جو ٹریپ انسٹرکشن اس کے بعد سوئچ کر دیتی ہے mode from user to kernel kernel code execute ہوتا ہے جو پیرامیٹرس کو چیک کرتا ہے کہ are these you know valid parameters for example اگر میں نے ریڈ کی ریکویسٹ بھیجی ہے میرے پروسیس نے تو کرنل کوڈ ویریفائی کرے گا کہ کیا میں یہ فائل ریڈ کر سکتا ہوں یا نہیں یا جتنا میں نے ڈیٹا ریڈ کی ریکویسٹ بھیجی ہے وہ ڈیٹا جو نمبر ہے کہ اتنی بائٹس چاہیے is it a valid number for example کوئی نیگیٹو ون تو نہیں میں نے دے دیا یا نیگیٹو نمبر تو نہیں دے دیا اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ جو کال نمبر دیا گیا is it a valid call number تو ساری چیزیں جب ویریفائی ہو جاتی ہیں کہ yes this user process can execute this piece of code تو تب وہ جا کے ایک ڈسپیچ ٹیبل کو انڈیکس کرتا ہے by using the call number اور corresponding system call service code executes وہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے یا سکسیزفل ہوتا ہے تو whatever has to be return to the user process return کیا جاتا ہے اگر وہ سکسیزفل ایکسیکیوٹ نہیں ہوتا for example user is not allowed to open this this particular file تو ایک return error code user process کو جانا ہوگا تو وہ بھیجا جاتا ہے تو یہ تو ہم نے بات کی تھی کہ سسٹم کالس کی اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز کیا ہوتے ہیں دا کوڈ اسٹرکچر تو اس میں ہم نے تھوڑی سی ابھی بات کی تھی کہ DOS you know there are very structures for example certainly no structure it is just monolithic you know hodge podge of code اس میں ہم نے بات کی کہ جی ڈاس جو ہے وہ اسی طرح کا ہے اسٹرکچر کیا گیا ہے سرٹنلی نو اسٹرکچر پرٹیکولرلی لیکن ہم نے کہا کہ دو تین اس میں لیئرس ہیں بایاس ہے پھر ڈاس ہے and so on and so forth پھر ہم نے یونکس کا اسٹرکچر دیکھنا شروع کیا تھا تو اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا تھا تو what we want to do now is we want to go back and look at start looking at the O S code structures starting with the Unix system and then we'll move on from there so let's go to the slide now and start looking at the O S code structure اچھا یہ یونکس سسٹم کا اسٹرکچر uh, دکھایا جو آخری دفعہ میں نے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ یونکس میں اسینشلی کوئی اسٹرکچر تو نہیں ہوتا بٹ اس میں ہم نے generally we would like to view the Unix system in terms of number of layers تو at the top we have the users اس کے بعد ہوتا ہے شیل پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم کمانڈ انٹرپریٹر بھی کہتے ہیں uh, پھر various commands for you know compilers and database systems and and so on so forth اس کے بعد اس میں ایک لیئر آف لائبریریز ہوتی ہے کہ لینگویج لائبریریز ہوتی ہیں very user process wants to perform a particular operation such as a file read the process has two options either to use library call in the given language for example C اگر پروگرام ہے تو سی لینگویج کی لائبریری میں سے کوئی کال یوز کر لیں to read from a file یا ایک سسٹم کال کر لیں سو so, پہلے آپ کی لائبریری کی لیئر ہوتی ہے اس کے نیچے سسٹم کال لیئر ہوتی ہے یونکس کے اندر and this is the same structure for Linux very much اس کے اندر we have the code for the kernel تو جیسے میں نے بات کی تھی کہ kernel is the area in the operating system the real work is done تو اس کے پھر کیا جتنے وہ او ایس کے کمپونیٹس کی ہم نے بات کی تھی وہ سارے کے سارے کمپونیٹس ادھر ہوتے ہیں to handle everything that a kernel is supposed to do an operating system is supposed to do such as handling you know character devices block devices in terms of you know keyboards and mice and disks tapes and so on and so forth پھر فائل سسٹم ہینڈلنگ کا کوڈ ہوتا ہے پھر اس میں ڈسک اینڈ ٹیپ کو ہینڈل کرنے کے لیے کوڈ ہوتا ہے ڈسک اینڈ ٹیپس کو پھر سی پی یو اسکیجلنگ ہوتی ہے پیجنگ کی ہوتی ہے سافٹ ویئر ورچوئل میموری کی ہوتی ہے and so on and so forth so یہ ساری کوڈ ہوتا ہے آپریٹنگ کرنل کے اندر ان یونیکس اس کے نیچے ایک ہوتا ہے interface to the hardware so وہ انٹرفیس ہوتا ہے ٹو دا ڈیوائس ڈرائیورس کہ جب بھی بات کرنی ہے کرنل نے کسی ڈیوائس سے آئیو ڈیوائس سے تو it would be done through the driver تو یہ یونکس کا اسٹرکچر ہو گیا اب اس کے بعد ایک جو اپروچ آپریٹنگ سسٹمز میں لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ دا لیئرڈ اپروچ اس میں ہم آپریٹنگ سسٹم کو we break it up into a number of layers اور اس میں جو ایک لیئر ہوتی ہے لیئر کے یہ پرووائڈ کرتی ہے سروسز ٹو لیئر کے plus one so every layer provide services to the upper layer to the layer next to it at the top تو اس میں ایک لیئر میں there therefore are various data structures and routines which can be invoked by the layer above it یہ سارا کانسپٹ لیئرڈ آپریٹنگ سسٹم کا شروع ہوا تھا ان ارلی سکسٹیز جب very famous computer scientist Dijkstra who designed and had his design implemented of the operating system T H E in upper case اس کے بعد I B M in I blue in the early nineties I B M نے اپنا او ایس ٹو جو بنایا اس کو بھی لیڈ اسٹرکچر دیا تو یہ اگر آپ دیکھیں سلائڈ کے اوپر we have shown two layers layer M minus one and on top of it layer M تو لیئر ایم جو ہے یہ ایم مائنس ون کی سروسز کو انووک کر رہی ہے سو ایروز جو ہیں یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ لیئر ایم جو ہے ایم مائنس ون کی سروسز کو انوو کر رہی ہے ٹو ڈو سرٹن تھنگس اور جو ایروز اندر جا رہے ہیں لیئر ایم کے those are the service points جو کہ layer M plus one use کر کے ایم کی سروسز کو انوو کر سکتی ہے اچھا اگلی سلائڈ پہ دیکھیں تو we have discussed what are the pros and cons what are the advantages and disadvantages of using layered structure تو اس میں سرٹنلی ایک سب سے پہلی جو ہے وہ کہ ماڈولیرٹی کہ جب بھی آپ لیڈ ماڈل بنائیں گے اپنی سافٹ ویئر کا تو اس میں آپ نے بریک اپ کر دیا سافٹ ویئر کو in different pieces of codes اور وہ آپ انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ کرتے ہیں وتھ سم کنسٹرینٹس کہ what has to be done within this layer and what services have to be offer to the upper layer لیکن آپ جب اس کو ماڈولر کر دیتے ہیں then debugging and testing and all those things become easy so modularity کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے لیڈ آپریٹنگ سسٹم میں اچھا ڈبگنگ بھی میں نے بات کر لی ویریفکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جی ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹھیک رن کر رہے لیکن یہ ہے کام مشکل کہ you have to be very you have to very carefully partition O S code into different layers تو یہ کام آسان نہیں سو وہ جیسے کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ کہ آپ کو ماڈولیرٹی مل گئی آپ کا کوڈ ویل اسٹرکچرڈ ہو گیا مینٹین ایزیلی کر سکتے ہیں اگر کسی لیئر کی فنکشنلٹی کو آپ نے انہینس کرنا ہے تو باقی لیئرس کو آپ کو ٹچ کرنا نہیں پڑتا کہ آپ اس لیئر کا کوڈ جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی آپ اس کو انہینس کرتے رہیں اینڈ دین جب ہو جائے سارا کام تو نئی لیئر جو ہے وہ پچھلی لیئر کو نکال دیں نئی لیئر کو آپ پلگ ان کر دیں اور سارا سسٹم کام ٹھیک کرے گا فار ایز لانگ ایز جو سروس پوائنٹس ہیں وہ پرانے سارے سپورٹڈ ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ لیئر بنانا مشکل کام ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا کیونکہ کوڈ بہت زیادہ پھر ہوگا تو this is going to be fairly inefficient as compare to the monolithic code اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مائکرو کرنل اسٹرکچر اچھا مائکرو کرنل اسٹرکچر میں ہوتا ہے کہ ہم کرنل کو چھوٹے سے چھوٹا کر دیتے ہیں جو بڑی نیسسری فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ ہم کرنل کے اندر رکھتے ہیں باقی ساری سروسز جو کرنل سپورٹ کرتی ہے یا کرنل آفرز وہ ایز یوزر اور سسٹم پروسیسز ہم آفر uh, کرتے ہیں سو کرنل میں بڑا منیمل فنکشنالٹی ہوتی ہے ان پرٹیکولر ایک جو چیز کرنل میں ہم رکھتے ہیں وہ ہے انٹر پروسیس کمیونیکیشن فیسلٹی اور میسج پیسنگ فیسلٹی جس میں ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر ایک یوزر نے کوئی سروس لینی ہے for example from the file server تو file server as a user process run کر رہا ہوگا but the user would be able to send his or her request by using a client process وہ کلائنٹ پروسیس جو ہے وہ کرنل کے تھرو اس کی میسج پاسنگ سروس کو یوز کر کے سرور پروسیس کو ریکویسٹ دے گا سرور ریکویسٹ کو پروسیس کرے گا perhaps successfully may be reading a file or opening a file sending the the necessary response back or in case of a failure sending error error back and so on and so forth so اس میں کرنل آپ کی بڑی منیمل ہو جاتی ہے اور موسٹلی سروسز جو ہیں as at the user level processes پہ آفر کی جاتی ہیں اچھا اس میں اگر دیکھیں تو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کی کیا ہیں ایک ایڈوانٹیج تو اس کی میجر ہوگی کہ کرنل چھوٹی ہو گئی ہے اس کو اس لیے مینٹین کرنا بڑا آسان ہے دوسری یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو ایکسٹینڈ کرنا اس کی سروسز کو انہینس کرنا ایگزٹنگ سروسز کو انہینس کرنا یا نئی سروسز آفر کرنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا اور وہ کس طرح ہوگا کیونکہ سروسز جو ہیں اب وہ آفر ہو رہی ہیں ایز یوزر لیول پروسیسز تو لیٹ سے کہ فائل سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں اگر فائل سسٹم کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے تو you can independently work on the software you know offline کسی اور سسٹم پہ جب وہ ڈیولپ ہو جائے ٹیسٹ ہو جائے تو آپ اس کو نئی سافٹ ویئر کو رن کر دیں ایز اے پروسیس اور پرانی کو آپ ٹرن آف کر دیں تو اس طرح آپ enhanced version of an existing service offer کر سکتے ہیں اچھا دوسرا ہے کہ آپ نے کوئی سروس ایڈ کرنی ہے فار ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم میں پریویسلی کوئی میں بی کمپریشن کی کوئی سروس نہیں تھی یا اس میں سروس نہیں تھی سیکیورٹی کی کوئی اتنی اچھی سروس نہیں تھی تو آپ نے اس کو آفر کرنا ہے then you can develop this service as a server process operating system کے اندر لا کے آپ اس کو رن کر دیں as a server process and provide a corresponding client through which the users can invoke these services تو آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو انہینس کر دیا تو ایک تو یہ تھا کہ مینٹین کرنا بڑا آسان ہے اور اس کو اگر نئی سروسز آپ نے آفر کرنی ہے تو وہ بڑا آسان ہے اچھا تیسری یہ ہے کہ اس کو پورٹ کرنا ایک آپریٹنگ سسٹم سے دوسری میں یہ بھی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ نے جو کوڈ ہے ہارڈ ویئر ڈپینڈنٹ اس کو آپ جنرلی کم کر دیتے ہیں اور اس کو therefore you can port it from one machine to another machine اسی طرح سیکورٹی اور ریلائبلٹی بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ کرنل جو ہے اس میں کام زیادہ نہیں ہو رہا اس لیے کرنل بڑی سیکیور آپ رکھیں گے باقی سروسز یوزر لیول پروسیس پہ ہو رہی ہیں تو therefore the the security and reliability is going to be enhance کچھ جو ایگزامپلس ہیں جو آپریٹنگ سسٹمس کی جو مائکرو کرنل بیسڈ ہیں وہ ہے مارک جو کہ کارنیگی میلن یونیورسٹی میں لکھا گیا تھا ڈیزائن اور امپلیمنٹ کیا گیا تھا the first micro kernel base system پھر Mac O S X server class جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی مائکرو کرنل بیسڈ ہے ایک ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے کیو این ایکس وہ بھی مائکرو کرنل بیسڈ ہے آئی بی ایم کا او ایس ٹو جو ہے وہ بھی مائکرو کرنل بیسڈ ہے اور Windows N T be in a way it is micro kernel based so یہ تھوڑی سی ایگزامپلس ہو گئی micro kernel based operating systems کی اچھا اس میں نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں اگر آپ تو آپ کو ایک ڈائگرام دکھائی گئی ہے N T server class machine کی جس میں کرنل ہیں آپ کی بڑی تھن کرنل ہیں اور موسٹلی آپ کے جو پروسیسز ہیں وہ رن کر رہے ہیں services are run as user level processes for example آپ کی ون 32 ٹو ایپلیکیشن رن کر سکتی ہے through the Win 32 to server ٹھیک ہے او ایس ٹو کی کوئی ایپلیکیشن آپ رن کرنا چاہیں you can run server which runs as another O S تو آپ کوئی O S you know for example O S two is the example here کہ او ایس ٹو پہ جو ایپلیکیشن کو ڈیولپ کی گئی تھی وہ آپ نے ونڈوز این ٹی پہ اگر رن کرنی ہے تو او ایس ٹو کا سرور اگر رن کر رہا ہے then you can run that application so this is another advantage that you can run different operating system and server on micro kernel base system اسی طرح پوزکس کی کوئی ایپلیکیشن ہے تو وہ بھی آپ پازکس سرور پہ رن کر سکتے ہیں اچھا اگلا جو اسٹرکچر ہے وہ ہے جی ورچوئل مشینس کا ورچوئل مشین میں یہ کرتے ہیں ہم کہ سی پی یو اسکیجلنگ اور ورچوئل میموری کی ٹیکنیکس یوز کر کے ہم ایک آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ایک ہارڈ ویئر کو ایمولیٹ کر دیتے ہیں وہ ایمولیشن ٹپکلی ہوتی ہے جو انڈر لائن ہارڈ ویئر ہوتی ہے مثلا سی پی یو آپ کو بھی ہوگا لیکن میموری جو ہے وہ اتنی نہیں آپ رکھ سکتے جتنی آپ کی مشین کے اندر ہے سو فار ایگزامپل آپ کی مشین میں اگر you know five hundred twelve megabyte RAM ہے تو آپ کہیں گے اچھا you know ninety six megabytes میری ریم چھوڑ دیں اور آپ پھر کچھ ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس کے لیے چھوڑیں گے سو آپ essentially by using the the virtual machine concept and operating system allows you to run piece of software which acts as a virtual machine a machine which looks very similar to the underline hardware اچھا وہ جب آپ کو مل گئی تو what is the big deal about this اب آپ کر یہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ورچوئل مشین مل گئی ہے as if this is piece of computer itself آپ اس کے اوپر کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں سو فار ایگزامپل آپ کو ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں آپ ورچوئل مشین انسٹال کر کے اس کے ورچوئل مشین کے اوپر لیٹ سے آپ لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں تو ہوگا کیا یہ آپ کا بیس آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کا کی ہوگا اس میں آپ نے ورچوئل مشین انسٹال کی اور پھر آپ نے اس میں لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دیا تو then you can use that machine as either Windows based machine or base machine تو اس کی کئی ایڈوانٹیجز ہیں اور وہ ابھی آپ ہم ڈسکس کریں گے but this is the basic concept اچھا یہ سارا شروع ہوا تھا آئی تھنک ارلی سیونٹیز جب آئی بی ایم نے اپنا وی ایم آپریٹنگ سسٹم نکالا V M operating system underline hardware کی ایمولیشن کر کے یوزر کو ورچوئل مشین دے دیتا تھا اور اس ورچوئل مشین میں it use to allow you to run a single user operating system جس کے اوپر ملٹی آپ پروگرام رن کر سکتے تھے اچھا جتنے یوزر ہوتے تھے ہر ایک کو ورچوئل مشین مل جاتی تھی so every user would feel کہ جی یہ مشین تو میری ہے ساری تو this is the basic concept کہ you have an emulation of the underline hardware and then you can install an O S on it and use the O S اچھا اگر ایک ٹائم شیئرنگ سسٹم ہو جیسے کہ میں بات کی Linux Unix and so on اس میں اگر آپ کو اجازت ہو کہ آپ ورچوئل مشینز کو یوز کر سکیں then life is going to be you know fairly wonderful in terms of کہ جی آپ اپنے چوائس کا آپریٹنگ سسٹم یوز کر لیں ٹھیک ہے آپ لینکس کے اوپر ہیں ورچوئل مشین آپ انسٹال کر لیں اور اس کے اندر جو جو آپریٹنگ سسٹم وہ ورچوئل مشین الاؤ کرتی ہے آپ کو انسٹال کرنے کی ان میں سے کوئی بھی آپ کر لیں and then you can use that operating system اچھا اس کی کافی ایڈوانٹیجز ہیں میجر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جو ہے in a sense you can do development offline ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے لیٹ سے ایک مشین ہے ٹائم شیئرنگ سسٹم ہے اس کے آپ نے ملٹیپل یوزرس کو ورچوئل انسٹال کرنے کی اجازت دے دی ان یوزرز نے اپنا اپنا لینکس انسٹال کر لیا and they are doing Linux kernel programming on their own virtual machine تو ملٹی ایک مشین کے اوپر multiple users are working on the Linux kernel enhancing changing it somehow and so beautiful concept اچھا انیشلی تو آئی بی ایم نے کیا اب کرنٹلی ایک you know a very famous virtual machine called VMware یہ آپ کسی ونڈوز مشین پہ انسٹال کر کے اس کے اوپر it allows you to install one of you know many operating system such as ninety eight you know two thousand so on and so فون وہ انسٹال کر لیں then you can use your Windows base using it as a Linux machine اچھا تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دیکھنی ہیں تو I I show you in just few seconds screenshots of the VMware machine with Linux installed on it تو let's go on the next slide then ایک اس کے دیکھ لیں کہ پروز اینڈ کانس کے ہیں ٹھیک ہے اس کا آبویسلی دا کان از دا ڈس ایڈوانٹیج کہ یہ مشکل ہے امپلیمنٹ کرنی it's not like writing simple you know program to handle a database system اور develop database system and so on so it's a fairly difficult to implement but once you have implemented it اس کی میجر ایڈوانٹیج جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ سسٹم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اسی کے اوپر اے کہ لینکس آپ نے انسٹال کر دیا اس پہ آپ سسٹم ڈیولپمنٹ کر لیں without disrupting the normal operation of the computer system on which this the virtual machine is installed اچھا یہ ڈائگرام جو اگلی سلائڈ میں میں نے دکھائی ہے اس میں بیسکلی یہی کانسپٹ کلیئر کیا گیا ہے کہ on the left hand side you have a machine with hardware on top of kernel اور پھر یوزر پروسیسز رن کر رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ ہے computer system with virtual machine اس میں ہارڈ ویئر ہے آپ کی اس کے اوپر آپ ورچوئل مشین امپلیمنٹیشن ہے اور ورچوئل مشین امپلیمنٹیشن مختلف یوزرس کو مختلف ورچوئل مشین دے رہی ہے اور ہر یوزر اپنی مرضی کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر کے اپنے پروسیسز رن کر رہے ہیں تو اس کمپیوٹر uh, سسٹم جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھایا گیا ہے اس میں ایک virtual machine V M one ہے وی ایم ٹو ہے دوسری وی ایم تھری ہے تیسری اس کے اوپر آپ نے کسی آپریٹنگ سسٹم کی کرنلز انسٹال کی ہوئی ہیں اور مے بی کرنل آلسو اور اس کے اوپر آپ یوزر پروسیسز رن کر رہے ہیں اچھا اگلی جو اسکرین میں دکھا رہا ہوں it's not a great screenshot for as a slide لیکن اس میں بیسکلی یہ دکھا رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ونڈوز بیسڈ آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں ایک virtual machine VMware install کی گئی اور اس کے اوپر ہم نے Linux Red Hat eight install کیا ہے ٹاپ لیفٹ کارنر میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا آر ایچ ایٹ لکھا ہو ریڈ ہیڈ ایٹ ہم نے انسٹال کیا اور یہ پھر آپ working on Linux operating system اس میں کئی آپشن ہوتی ہیں کہ جی آپ سسپینڈ کر دیں مشین کو یا اس کو ٹرن آف کر دیں بڑا beautiful advantage of this another advantage of this machine is کہ آپ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں سسپینڈ کا کیا مطلب کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کا سیو ہو جائے گا آپ نے مشین ٹرن آف بھی کر دی اپنی بعد میں جب آپ نے ری بوٹ کی ہے مشین ونڈوز کی ورچوئل مشین کو جب چلایا ہے تو آپ نے ریزیوم کیا ہے تو جو کام بھی آپ کر رہے تھے وہ آپ کو اسی اسٹیٹ میں مل جائے گا which is not the case in a real machine آپ نے ایک مشین ٹرن آف کر دی تو آپ کا سارا کام جو آپ اپلیکیشن رن کر رہے تھے اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے تھے وہ ساری آپ کی اباؤٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے سو ویری گریٹ ایڈوانٹیج اچھا اب اگلی اسکرین شاٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کانسیپٹ ورچوئل مشین کا کانسیپٹ اب لینگویجز میں بھی چلا گیا سو فار ایگزامپل جو جاوا لینگویج ہے اس میں جاوا کا جو سورس کوڈ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے in language call the byte code the Java byte code اور اس بائٹ کوڈ کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے through a Java virtual machine تو اس ڈائگرام میں یہی ہم دکھا رہے ہیں کہ جب جاوا بائٹ کوڈ بن جاتا ہے فار اے پروگرام اس کو ہم ڈاٹ کلاس فائلس جو بھی ہوتا ہے اس کو بائٹ کوڈ کہتے ہیں اس کو لوڈ کرتی ہے یہ ورچوئل مشین جب ہم لوڈ کرتے ہیں اس کو پھر ویریفائی کرتی ہے اور پھر انٹرپریٹر جو رن کرتا ہے running the Java byte code one instruction at a time so independent of the underlying host you can run the Java byte code on any machine for as long as you have the Java virtual machine اچھا یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہمارے آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرس کی ٹھیک ہے ہم نے کہا جسٹ ٹو ریکپ دین کہ ریڈلی کوئی اسٹرکچر بھی نہ ہو مانولیتھک پیس آف کوڈ ہو ٹھیک ہے اس میں ایگزامپلس تھیں ڈاس اور یونکس کی پھر ہم نے کہا کہ لیڈ اسٹرکچر ہو سکتا ہے جس میں آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر کو ہم نمبر آف لیئرز میں بنا دیتے ہیں اس میں ایگزامپلس ہم نے لیں کہ اس میں اوریجنلی دا آپریٹنگ سسٹم تھا in the the middle sixties I believe پھر O S two I B M کا تھا وہ ہیں اس کے بعد ہم نے کہا مائکرو کرنل بیسڈ اسٹرکچر ہیں ٹھیک ہے جس میں کرنل بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور جو موسٹلی جو سروسز ہیں وہ as user level processes offer کی جاتی ہیں آخر میں ہم نے کہا کہ virtual machine concept which is essentially pushing the layered model to the limit کہ ایک انڈر لائن ہارڈ ویئر کی ایک ایمولیشن کر کے تو یوزر کو ایک ورچوئل مشین دے دی جاتی ہے جس میں یوزر ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر کے اس آپریٹنگ سسٹم کو یوز کر سکتا ہے تو آپ کا بیس آپریٹنگ سسٹم ایک ہو سکتا ہے اور ورچوئل مشین میں ایک اور آپریٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے ہم نے پھر ان کی ساروں کی ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کی اچھا اب ہم تھوڑا سا وقت لگائیں گے کہ جو آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے دو تین ایشوز ہیں so let's go to the next slide تو اس میں ایک تو یہ کہ ہمارے ڈیزائن گولز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ڈیزائن گولز جو ہے اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک تو یوزر کا دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ یوزر کے لیے آپریٹنگ سسٹم میں کیا کیا چیزیں چاہیے دوسرا یہ کہ سسٹم ڈیزائنر اور مینٹیننس جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس کے لیے ہم نے کوئی چیزیں دیکھنی ہے سو یوزر کے پرسپیکٹو سے آپریٹنگ سسٹم جو ہے it should be convenient to use easy to learn reliable ہو سیف ہو ہر یوزر چاہے گا کہ اس نے کمانڈ رن کی ہے اپلیکیشن رن کی ہے تو جلدی سے اس کی آؤٹ پٹ آ جائے so it should be very fast and اور ڈٹرمنسٹک ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کوئی ایک اپلیکیشن یا کمانڈ رن کی تو جب بھی آپ وہ رن کریں رافلی اتنا ہی وقت لے جتنا اس نے پہلے کسی دفعہ لیا تھا تو یہ یوزر کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سسٹم ڈیزائنر اور ایڈمنسٹریٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ operating system should be easy to design and implement and maintain also it should be flexible reliable error free and efficient ٹھیک ہے اچھا اب اس میں فلیکسیبلٹی کی ان پرٹیکولر میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیزائن پرنسپل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میکنزمز اور پالیسیز کو سیپریٹ کر دینے کوئی بھی آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں کام کرنا ہے تو اس کی جو میکنزمس ہیں اور پالیسیز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیں گے اس کا کیا مطلب ہے مثلا میکنزم یہ ہے اب اف یو ریکال ہم نے بات کی تھی کہ سی پی یو پروٹیکشن کی کہ time sharing system we would not like a user to get hold user process to get hold of the C P U and not relinquish it تو اس کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا اس میں ہم نے کہا تھا ایک ٹائمر ہوگا اور فکسڈ انٹرول کلاک ہوگا اچھا میکنیزم تو یہ ہو گیا کہ ہم نے کیسے کوئی چیز کرنی ہے so in case of C P U protection ہم کہتے ہیں کہ we'll use a timer and a fixed interval clock timer کو ایک ویلو سے لوڈ کر دیا جائے گا پیریوڈیکلی کلاک انٹرپٹ آئے گی اور ٹائمر کی ویلو جو ہے اس کو ایک کم کر دیا جائے گا so we decrement by one then we check whether the timer value zero اگر زیرو ہو گیا تو ایک اور انٹرپٹ آئے گی جو کہ یوزر پروسیس جو پروسیس رن کر رہا ہے اسے سی پی یو لے لیا جائے گا اور ایک دوسرا پروسیس اسکیڈول کر دیا جائے گا جس کو سی پی یو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے so the mechanism is using a timer and fixed interval clock اچھا پالیسی کیا ہو جائے گی پالیسی یہ ہوگی کہ ہم نے ہر یوزر پروسیس کو کتنے ٹائم کے لیے maximum C P U allocate کرنا ہے تو ایک تو آپ ہارڈ کوڈ کر سکتے ہیں کہ جی جب کوڈ لکھا آپریٹنگ سسٹم کا اس میں میکنیزم پالیسی ہم نے کمبائن کر دی ہیں ہم ہمیشہ جب بھی آپریٹنگ سسٹم ایک سی پی یو کو پروسیس کو سی پی یو دے گا تو ایک fixed value for example hundred load کر دیا جائے گا ٹائمر میں اور ہنڈریڈ کلاک ٹکس کے بعد سی پی یو لے لیا جائے گا پروسیس سے تو اس میں فلیکسیبلٹی بالکل نہیں ہے فلیکسیبلٹی اس کو ہم پھر کہتے ہیں پالیسی ہے یہ کہ ہنڈریڈ لوڈ کرنا از دا پالیسی لیکن اس میں ہم اگر فکس کر دیں گے تو فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی so a good design principle in contemporary operating system is کہ میکنیزم کو آپ امپلیمنٹ کریں آپریٹنگ سسٹم میں جو پالیسی ہے وہ ایڈمنسٹریٹر پہ چھوڑ دیں so in this case the administrator can pass on a value to the kernel through some interface may be ایک فائل میں کوئی نمبر ڈال دے کہ this is the value to be loaded for a process ٹھیک ہے اور وہ ویلو چینج کی جا سکتی ہے so this is a great advantage of separating mechanisms from policies mechanisms آپ امپلیمنٹ کر دیں پالیسیز کو آپ ایڈمنسٹریٹر پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے so this is a very important design principle اچھا اگین فلیکسیبلٹی آپ کو بہت مل جاتی ہے آخری ایشو ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن میں یہ ہے کس لینگویج میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے historically in the sixties and early seventies also late seventies also most operating systems were written fair good amount of code was written in the assembly language اور کچھ کوڈ لکھا جاتا تھا سم ہائر لیول لینگویجز میں اچھا تو دو آپشنز دو ہیں کہ یا تو لوور لیول لینگویج میں لکھا جائے such as the assembly language یا ہائر لیول لینگویج میں لکھا جائے such as C C plus plus Java and so and so forth اچھا اس کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی ہیں ہائر لیول لینگویج میں جو ایڈوانٹیجز ہوں گی وہ لوور لیول کی ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گی اینڈ وائس ورسا ٹھیک ہے اچھا ہائر لیول لینگویج میں it is easy to code ٹھیک ہے think about writing huge software in assembly language اور ان مشین کوڈ ٹھیک ہے so easy to code in higher level language the code is more efficient you can you can write sorry not efficient more compact code اور اس کو مینٹین کرنا ایزی ہے ٹھیک ہے ایک اور ایڈوانٹیج ہائر لیول لینگویج میں لکھے جانے کی ہے کہ اس کو پورٹ کر سکتے ہیں آپ from one machine to another with fair amount of ease تو initially for example you know I B M کا تھری سکسٹی جو تھا وہ موسٹلی اسمبلی لینگویج میں لکھا گیا تھا سارا بلکہ اسمبلی لینگویج میں لکھا گیا تھا یونکس آپریٹنگ سسٹم جس کی ہم ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں کہ وہ جب اوریجنلی لکھا گیا تو good amount of it was written in assembly language اور کچھ جو ہے وہ ہائر لیول لینگویج میں لکھی گئی لکھا گیا تھا سو آج کل کے زمانے میں almost the whole operating system code including the driver which interact with I device controllers وہ ہائر لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے because of all these advantages ٹھیک ہے compact code easy to write easy to maintain easy to port یہ بات ہوگی جی آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے جو تھوڑے سے ایشوز تھے اب ہم بات کریں گے کہ تھوڑا سا یونکس کا جیسے وہ کہتے ہیں کہ we'll switch gears and we'll talk about the Unix slash Linux directory structure کیونکہ میں نے جب اوریجنلی کہا تھا کہ سارے آپ کو پروگرامنگ ایکسرسائز جو ہیں وہ یونکس لینکس پہ کرنی پڑیں گی except for may be one تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یونکس اور لینکس کا انٹرفیس جو ہے یوزر انٹرفیس اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں ان پرٹیکولر کہ اس کا ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہوتا ہے and how you browse the directory structure slide میں اگر ہم دیکھیں تو I am giving just a brief intro to the Unix operating system تھوڑی سی اس کی ہسٹری کہ Unix operating system nineteen sixty nine میں اوریجنلی لکھا گیا اس کے آتھر تھے ڈینس رچی اور کین ٹامسن دونوں بیل لیبس میں فزسسٹ eh, eh, تھے eh, یہ جو آپریٹنگ سسٹم لکھا تھا اوریجنلی اس میں کافی زیادہ کوڈ جو تھا وہ اسمبلی لینگویج میں تھا ان پرٹیکولر جو کہ ہارڈ ویئر کو ڈیل کرتا تھا ڈیوائس کنٹرولرس کو ڈیل کرتا تھا اور باقی کوڈ بی لینگویج میں لکھا گیا تھا دا لینگویج کال بی اچھا later on I believe in nineteen seventy اس کو بی سے ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ان ٹو دا سی لینگویج ٹھیک ہے so currently the Unix operating system which is available is written mostly in the C language بہت تھوڑا سا پارٹ اس کا ہے جو کہ اسمبلی uh, لینگویج میں ہوگا اچھا یہ یونکس کا ہو گیا کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری اب لینکس کی یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ یہ 1991 میں لکھا گیا لکھنے والے تھے لائنس ٹارویلس جو کہ ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی آف ہیلسنکی میں اور انہوں نے یہ آپریٹنگ سسٹم لکھا as part of his senior design project ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی بریف ہسٹری ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونکس کا سلیش لینکس کا جو ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے وہ کیسا نظر آتا ہے تو سلائڈ میں ہم جاتے ہیں اگلی میں یونکس کا جو فائل سسٹم ہے یہ ہائرارکیکل فائل سسٹم ہے یعنی it is like an upside down tree کہ اس کا ایک فولڈر یا ڈائریکٹری ہوتی ہے جس کو ہم روٹ کہتے ہیں اور باقی ساری جو ڈائریکٹریز اور فائلز ہیں اس میں they hang under it they hang off it ٹھیک ہے یہ اس کا بیسک اسٹرکچر ہے یونکس ڈائریکٹری کا ایک جو اور فیچر یونکس اور لرننگ سسٹم اویلیبل ہے وہ ہے کمانڈ انٹرپریٹر کا کہ آپ کو ایک پروگرام uh, ملتا ہے which runs in the background it gives you a prompt and waits for your commands to be type followed by hit to the return key تو آپ اس کو یوز کر کے کوئی کمانڈس ٹائپ کرتے ہیں انٹر کی کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ جو کمانڈ انٹرپریٹر ہے وہ آپ کی کمانڈ کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر سکسیزفلی ایکسیکیوٹ کر لیتا ہے تو آپ کو کمانڈ کی آؤٹ پٹ دے دیتا ہے اگر سکسیزفل نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کوئی ایرر میسج ڈسپلے کر دیتا ہے اینڈ سو آن ٹھیک ہے جی اچھا اس کی اگر ہم یونکس میں ڈائریکٹری اسٹرکچر میں جو ڈائریکٹریز اور فائلس ہیں they are specified what we call by path names اور فائل نیمس دو ایگزامپلز میں نے سلائڈ میں دی ہیں پاتھ نیمس کی پہلی ہے C S six zero four slash assignments slash assign one dot C اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اسائن ون ڈاٹ سی ہے فائل جو سی پروگرام فائل ہے اسائن ون ڈاٹ سی یہ آپ کی ایک فولڈر یا ڈائریکٹریز ڈائریکٹری اسائنمنٹس میں پڑا ہے اور اسائنمنٹس کی جو ڈائریکٹری ہے this is under the C S six zero four directory اچھا from now on I would try to use the word directory and not folder ٹھیک ہے because most of our discussion would be relevant to the Unix and Linux file system so یہ پہلا جو پاتر ہے میں C X six zero four slash assignment slash assign dot assign one dot C اس کو ہم کہتے ہیں کہ six zero C S six zero four directory میں ایک سب ڈائریکٹری ہے اسائنمنٹس اس کے اندر ایک فائل ہے اسائن ون ڈاٹ سی اچھا دوسرا جو پاتھ نیم آپ کو دیا گیا ہے اس میں ہم جو سلیش ہے یونکس میں یا لینکس میں the first slash it represents the root directory تو ہم کہتے ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے کالڈ ہوم اس کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے کالڈ اسٹوڈنٹس اس کے اندر ایک اور ڈائریکٹری ہے کالڈ ہارون اس کے اندر ہے کورسز کی ڈائریکٹری اور کورسز کے اندر ایک اور ڈائریکٹری ہے C S six zero four تو یہ دو ایگزامپلس ہیں پاتھ نیمس کی جو پہلی ایگزامپل ہے اس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ C X six zero four جو ہے وہ آپ کی جس ڈائریکٹری میں بھی آپ ہیں اس کے اندر ہے اور جو دوسری ہے جو کہ سلیش سے شروع ہوتا ہے یعنی روٹ ڈائریکٹری سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایپسلوٹ پاتھ ہے ٹھیک ہے سو پہلے کو کہتے ہیں ریلیٹو پاتھ دوسرے کو کہتے ہیں ایپسلوٹ پاتھ اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کون کون سی اگلی دو تین سلائڈ میں یہ ہوگا کہ کون کون سی مشہور ڈائریکٹریز ہیں امپورٹنٹ ڈائریکٹریز ہیں یونکس اور لینکس کے اندر ٹھیک ہے کچھ ان میں سے صرف لینکس میں ہوں گی یونکس میں نہیں ہوں گی اچھا ٹو بگن ود اگر دیکھیں آپ اس ٹیبل میں تو آپ کو پہلے ڈیش سلیش نظر آ رہا ہے وچ از دا روٹ ڈائریکٹری اور جیسے میں نے کہا کہ ساری ڈائریکٹریز روٹ کے اندر ہی ہوں گی ٹھیک ہے اور ان کی سب ڈائریکٹریز بھی ہو سکتی ہیں and and subdirectories so so so on forth essentially this will be an upside down tree with the root at the top اور باقی اس کی برانچیز جو ہوں گی اس کے اندر ہوں گی اچھا اس کے بعد ہے سلیش بن یہ ڈائریکٹری جو ہے اس میں ایکسیکیوٹیبل پروگرامس ہوتے ہیں کامنلی یوز جو آپ کی کمانڈس ہوتی ہیں وہ سلیش بن کے اندر ہوں گی لینکس کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے اس کو سلیش بوٹ کہتے ہیں یعنی روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے جس کا نام بوٹ ہے اور اس میں آپ کے اسینشیل بوٹ فائلس ہیں اور لینکس کرنل کا امیج پڑا ہوتا ہے اگلی سلائڈ میں دیکھیں چار اور ڈائریکٹریز ہیں dev E T C home and lib یہ ساری again because the start with slash یہ ساری روٹ ڈائریکٹری کے اندر ہے ڈیو ڈائریکٹری جو ہے اس میں ہوتی ہیں ساری ساری وہ فائلس جو کہ کورسپونڈ کرتی ہیں آپ کے ڈیوائسز کو جتنی بھی آپ کے سسٹم کے اندر ہیں فار ایگزامپل کی بورڈ کے لیے فائل ہوگی ڈسک ڈرائیو کے لیے ہوگی ڈسک ڈرائیو کے اگر پارٹیشنز ہیں ملٹیپل ڈسک ڈرائیوز ہیں ان ساروں کے کورسپونڈنگ فائلس ہوں گی ڈیو ڈائریکٹری کے اندر سلیش ڈیو کے اندر اچھا پھر آتی ہے ای ٹی سی اس میں کئی امپورٹنٹ آپ کی فائلز ہوتی ہیں یونکس فار ایگزامپل جو آپ یوزرس کی جتنی انفارمیشن ہے کہ یوزر کا لاگ ان کیا ہے اس کا انکرپٹڈ پاس ورڈ کیا ہے یوزر کا آئی ڈی کیا ہے کس گروپ سے یوزر بلانگ کرتا ہے یوزر کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن یوزر کی ہوم ڈائریکٹری جو بھی ہوم ڈائریکٹری ہے we have not talked about yet but جب یوزر لاگ ان کرتے ہیں تو کس ڈائریکٹری میں he or she would be placed in which directory وہ انفارمیشن ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ کون سا شیل کون سا کمانڈ انٹرپریٹر رن کرے گا جب یوزر لاگ ان کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لاگ ان شیل یہ انفارمیشن فار ایگزامپل یونکس میں ای ٹی سی ڈائریکٹری کے انڈر ہوتی ہے اس کے بعد ہوم ڈائریکٹری ہوتی ہے which is typically in the Linux file system but you can create it under the Unix file system also as a system administrator اس کے اندر جنرلی اسپیکنگ سارے یوزرس کی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں تو اس کو پارٹیشن اس کو جو آرگنائز کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے کہ ہوم کے اندر آپ سب ڈائریکٹریز کریٹ کرتی ہیں for different classes of users مثلا آپ ایک یونیورسٹی انوائرمنٹ میں فیکلٹی کے لیے ایک ڈائریکٹری کریٹ کر دیں ایک اسٹاف کے لیے کر دیں اور ایک میں بی اسٹوڈنٹس کے لیے کر دیں تو یہ تین سب ڈائریکٹریز ہوگی ہوم کے اندر ہوم کس کے اندر ہے روٹ کے اندر تو روٹ سے آپ شروع ہوئے ہوم کے اندر آئے ہوم کے اندر آپ نے تین سب ڈائریکٹریز کریٹ کی فیکلٹی اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹس اب فیکلٹی جتنی ہوگی ان سب کے لیے آپ ایک ایک سب ڈائریکٹری کریٹ کریں گے which would be the home directory for faculty بس میری اگر کوئی ڈائریکٹری ہوگی تو اس میں Sarwar for example would be the name of my directory ایک اور فیکلٹی ہے ہارون اس کی ہوگی ایک اور ایسے عامر اس کی ہوگی الطاف ایک اور فیکلٹی ممبر ہے اس کی ہوگی and so on and so forth students کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمارے you know student name called Ali اس کی ہو سکتی ہے ندیم کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کی ہو سکتی ہے کوئی منیر ایک اسٹوڈنٹ اس کی ہو سکتی ہے ابراہیم اسٹوڈنٹ اس کی ہو سکتی ہے تو سارے اسٹوڈنٹس جن کو ہم نے اس سسٹم میں لاگ ان دینا ہے ان سب کی ایک ایک ڈائریکٹری پہلے ہمیں کریٹ کرنی پڑے گی and this is created when a user is given the log in privileges on on the Unix system تو پھر یوزر جو ہے when the user logs in وہ اپنی جو ہوم ڈائریکٹری ہے اس میں پلیس کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ڈفرنٹ کمانڈز یوز کر کے اپنی اور سب ڈائریکٹریز کریٹ کر سکتا ہے فائلس کریٹ کر سکتے ہیں براؤز کر سکتا ہے سارے فائل سسٹم اسٹرکچر کو directory hierarchy and so and so forth ٹھیک ہے جی یہ ہوم کا ہو گیا اس کے بعد ایک ڈائریکٹری ہوتی ہے روٹ میں اس کو کہتے ہیں لب جس میں لینگویج لائبریریز ہوتی ہیں مثلا سی لینگویج کی لائبریری ہوں گی جاوا کی ہوں گی سی پلس پلس کی ہوں گی فورٹرین کی ہوں گی and so on and so forth اور اگر آپ کے سی سی پلس پلس جو جس لینگویج میں بھی آپ پروگرام کو لکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کسی ایسے فنکشنز کی ضرورت ہے جو کہ may be they are difficult to write you don't want to write them تو آپ کو یہ پری پیکجڈ فنکشنز ملیں گے پری پیکج لائبریریز ملیں گی for various types of operation for example C کی اسٹرنگ لائبریری ہو سکتی ہے سی پلس پلس کی اسٹرنگ لائبریری ہو سکتی ہے تو آپ ان لائبریری فنکشنس کو یوز کر کے تو اپنا کام اپنے پروگرام میں کر سکتے ہیں instead of you writing it you testing these functions and then using آپ کو pre written pre tested functions مل جاتے ہیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں such as again the string library the math library interprocess communication کے لیے socket library and so on so forth دو تین اور پریکٹریز ہیں یہاں پہ روٹ جو کہ again it is only in the Linux system جو کہ سپر یوزر کی ڈائریکٹری ہوتی ہے اچھا سپر یوزر کا کانسیپٹ یونکس لینکس میں یہ ہے کیونکہ یہ ایک ٹائم شیئرنگ سسٹم ہے it allows multiple users to use the system تو سارے یوزرز تو اکول ہوتے ہیں ایکسپٹ ون اور وہ ہوتا ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر تو سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے پاس ساری وہ پرولیجز ہوتی ہیں پرمیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس کو الاؤ کریں کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے سسٹم کے اوپر اگر کوئی there is a bad user and you want to stop that user from logging in and working تو وہ سپر یوزر کر سکتا ہے ایک یوزر کو اکاؤنٹ دینے نیا تو سپر یوزر کرے گا آپ کی کوئی فائل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوگی ڈائریکٹری بائی مسٹیک اس کو آپ نے ریکور کرنا ہے تو وہ پرانی ورژن کو اس نے رکھی ہوگی بیک اپ میں وہ آپ کو کر کے دے گا اینڈ تھنگس لائک دیٹ اس یوزر کو ہم کہتے ہیں super user so in Unix Linux اور یہ ٹائم شیئرنگ سسٹم جتنے ہوتے ہیں ان میں all users are equal except one اور اس کو ہم سپر یوزر کہتے ہیں تو اس کی جو مین ڈائریکٹری ہے وہ روٹ ہے اچھا اس کے بعد ایس بن ایک ڈائریکٹری ہے وہ بھی روٹ کے اندر ہوتی ہے contains command and tools for system administration for example F config ہے ایف ڈسک ہے and and so so on forth ایک ہوتی ہے سلیش ٹیمپ ڈائریکٹری کے روٹ کے اندر ٹی ایم پی ڈائریکٹری جس میں ٹیمپرری فائلس کریٹ کی جاتی ہیں وین ایپلیکیشن آر رننگ اور you can create files in that directory اور وہ کچھ وقت کے بعد سسٹم آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کر دیتا ہے so as the name says this is for temporary use ٹھیک ہے ونڈوز میں اس کے کورسپونڈنگ ہے ونڈوز سلیش ٹیمپ اچھا دو اور ڈائریکٹریز جو کہ امپورٹنٹ ہیں ایک ہے سلیش یوزر اسپیل کرتے ہیں یو ایس آر اس میں ٹپکلی ہوتی ہے ہماری شیئربل ریڈ آنلی ڈائریکٹری ہے یہ اور یہ کچھ ایپلیکیشنز اس میں ہوتی ہیں اینڈ ریلیٹڈ سپورٹنگ فائلس ٹھیک ہے اس جب as we move along in the course ہم دیکھیں گے کئی کمانڈز اور ٹولس ہم یوز uh, کریں گے جو کہ بن میں ہیں کچھ جو ہے سلیش یو ایس آر میں ہیں آخر میں ایک ہے کہ slash var directory V A R یہ directory this contains variable data اچھا ویریبل ڈیٹا کس قسم کا ہو سکتا ہے مثلا یوزر کی جو میلز آتی ہیں ان کا you know they vary numbers in size so اس ایک یوزر نے اپنی میل پڑھ لی نئی میل آئی سائز ڈیٹا کا انکریز ہو گیا یوزر نے پڑھ کے ڈیلیٹ کر دی سائز ڈیکریز ہو گیا ویریبل اسی طرح اگر سسٹم ایڈمنسٹریٹر نے کوئی ٹول رن کیا ہے جو کہ یوزر کی ایکٹیویٹی کا لاگ رکھے گا تو وہ بھی سائز اس کا بھی چینج ہوتا رہے گا پھر اسپول ایک ڈائریکٹری ہوتی ہے جس میں فار ایگزامپل یوزر کی پرنٹ ریکویسٹ آتی ہیں سو جب کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ سروس ہو جاتی ہے فائل پرنٹ ہو جاتی ہے تو وہ ریکویسٹ ریموو ہو جاتی ہے so slash var contents variable size data اچھا یہ جو اگلی سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر I shown a snapshot of typical Unix directory structure just a part of it جس میں سب سے اوپر آپ دیکھیں گے تو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ کے اندر کئی سب ڈائریکٹریز ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی جس تھوڑی دیر پہلے کہ بن ہے ڈیو ہے home S bin U S R جس کو یوزر ڈائریکٹری کہتے ہیں پھر ہوم کے اندر آپ نے جیسے بات کی تھی ہم نے کہ ایک ٹیپکل یونیورسٹی میں فیکلٹی کے لیے سب ڈائریکٹری کریٹ کی جائے گی اسٹاف کے لیے کریٹ کی جائے گی اسٹوڈینٹس کے لیے کریٹ کی جائے گی اور فیکلٹی سب ڈائریکٹری کے انڈر ہم ساری فیکلٹی کی ہوم ڈائریکٹریز کریٹ کریں گے اسٹاف کے اندر سملرلی ہم اسٹاف کی ہوم ڈائریکٹریز کریٹ کریں گے اور اسٹوڈنٹس کے اندر ہم اسٹوڈینٹس کی ہوم ڈائریکٹریز کریٹ کریں گے اچھا اب اگلی سلائڈ میں میں دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر just very small snapshot of what we see under the students directory اچھا اسٹوڈنٹس ڈائریکٹری میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تین یوزرس کی میں نے سب ڈائریکٹریز دکھائی ہیں user Ali Nadeem and Munir and there may be other users for example you know Rizwana Ahmed Hamid Ibrahim Hassan Amir and so on and so the Nadeem subdirectory I have shown two subdirectories ایک ہے کورسز کی سب ڈائریکٹری اور ایک ہے پرسنل سب ڈائریکٹری کورسز کے اندر پھر میں نے دکھائی ہیں دو سب ڈائریکٹریز جن میں ایک ہے اس کورس کے لیے C S six zero four کے لیے اچھا سو یہ جنرلی ہمارا پرسپیکٹو ہونا چاہیے کہ یوزر یونکس میں ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہے اگین ٹو ریکیپ روٹ ہے اس کے اندر کئی سب ڈائریکٹریز ہیں ہمارا جو جنرلی ہوگا کام وہ دو چار ڈائریکٹریز میں ہوگا in particular in our home directory تو روٹ کے اندر ایک سب ڈائریکٹری ہوگی ہوم ہوم کے اندر ایک کوئی سب ڈائریکٹریز ہوگی جس میں اسٹوڈنٹس کی سب ڈائریکٹریز ہوں گی اس کے نیچے اسٹوڈنٹس کے نیچے آپ کی ایک سب ڈائریکٹری ہوگی جس میں آپ کو پلیس کر دیا جائے گا every time you log in so that will be your home directory اور اس ڈائگرام میں میں نے دکھایا کہ if the user name is Nadeem اس کے نیچے دو سب ڈائریکٹریز ندیم نے کریٹ کی ہوئی ہیں personal and and C S six courses کے لیے اور کورسز کے انڈر جو ہے دو سب ڈائریکٹریز ہیں جن میں سے ایک ہے C S six zero four اس کورس کے لیے اور یہ ساری یوزر ندیم نے خود کریٹ کی اچھا اب سکس زیرو فور کے اندر آپ نے اگر کام کرنا ہے آپ نے مے بی اور سب ڈائریکٹرز بنا دیں کہ پروگرامس کی ایک بنا دیں آپ ہوم ورک کی ایک بنا دیں مسلینیس ایک بنا دیں وہ یہ سارا کام آپ کیسے کریں گے کہ کیسے آپ ڈائریکٹرز کریٹ کر سکتے ہیں may be some times later you want to remove a sub directory یا آپ نے غلط نام سے کریٹ کر دی وہ آپ نے ریموو کرنی ہے how do you browse this directory hierarchy directory structure کہ ایک ڈائریکٹری سے دوسری میں کیسے جائیں so how do you hop back and forth ٹھیک ہے یہ کیسے کرتے ہیں ایک ڈائریکٹری میں کیا ہے آپ کے وہ آپ کیسے لسٹ کریں گے یہ ساری چیزیں اینڈ مینی مور تھنگس یہ ساری آپ کرتے ہیں through the Unix command level interface ٹھیک ہے کمانڈ یوزر انٹرفیس کہ یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس نہیں ہے کمانڈ لیول انٹرفیس ہے کمانڈ لائن انٹرفیس ہے تو یہ ڈفرنٹ کمانڈس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ وقت ہمارا تقریباً ختم ہونے والا اس لیکچر کا تو صرف میں ریکیپ کروں گا اس لیکچر کو اگلے لیکچر میں ہم یہ ساری کمانڈز دیکھیں گے تھوڑی سی اگزامپلس دیکھیں گے زیادہ وقت تو ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ کورس آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس اور پرنسپلس ہیں اس میں ہم یونکس کے یوزر انٹرفیس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے بٹ اگین تھوڑا سا لگائیں گے تاکہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں اور پھر میں کچھ ریسورسز آپ کو بتا دوں گا کہاں آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو جسٹ ٹو ریکیپ اس میں ہم نے آج کے لیکچر میں شروع ہوا ہے کہ ہم نے پچھلا لیکچر ریویو کیا پھر ہم نے آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز دیکھے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرز میں جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں مانولیتھک ہو گیا لیئرڈ ہو گیا اس میں مائکرو کرنل بیسڈ ہو گیا virtual memory system virtual memory based ہو گیا ان کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں وہ سارے ہم نے دیکھے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جی few issues of Unix system design اور امپلیمنٹیشن کے اس میں میجر جو بات میں نے کی دو کی ایک تو یہ کہ آپریٹنگ سسٹم میں ایک تو چیز کوئی کرنی ہوتی ہے آپ کو جیسے میں نے ایگزامپل دی سی پی یو پروٹیکشن کی اس کو ہم کہتے ہیں میکنزم کہ کس طرح کی جائے دوسرا یہ ہے کہ پالیسی کہ اس کو یوز کیسے کیا جائے اس میکنیزم کو تو ایک میجر جو پرنسپل آج کل پریکٹس ہو رہا ہے جس سے بڑی فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے وہ ہے separating the mechanisms from policies mechanism آپ کرنل میں بلٹ ان کر دیں پالیسی سسٹم ایڈمنٹ پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کہا جی امپلیمنٹیشن کیسے کی جاتی ہے آپریٹنگ سسٹم کی ہسٹوریکلی زیادہ تر لوور لیول لینگویجز میں کی جاتی تھی سچ ایز اسمبلی لینگویج آج کل موسٹلی ہائر لیول لینگویجز میں کی جاتی ہے کیا ایڈوانٹیجز ہیں ہائر لیول لینگویج کے جو کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گی correspondingly to of the lower level language implementation کہ جی آپ کا کوڈ جو ہے وہ بڑا کمپیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا مینٹین کرنا کوڈ آسان ہے پورٹ کرنا آپ کا کوڈ آسان ہے from one operating system to other and debugging کرنی اس کی آسان ہے مینٹین کرنا آسان ہے اینڈ سو سو آن فور آخر میں ہم نے بات شروع کی تھی یونکس ڈائریکٹری اسٹرکچر کی کہ یونکس ڈائریکٹری اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے اس کے امپورٹنٹ جو ہم نے کچھ ڈائریکٹریز کی بات کر لی اور اب ہم نے بات کرنی ہے کہ کیسے آپ یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کو براؤز کر سکتے ہیں ایز اے یوزر کچھ کچھ کمانڈز ہم نے ڈسکس کرنی ہے لیکن اب کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے تب تک خدا حافظ السلام علیکم